حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جہاں جمعہ قائم کیا گیا وہ بحرین کی ایک بستی جواسا تھی استاد عثمان بن نبی شائبہ نے وضاحت کی کہ یہ بنی عبد القیس کی بستیوں میں سے تھی سننے داود حدیث نمبر ایک ہزار